یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروا نے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ چھپکلی کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ موزی جانور ہے لیکن میں نے آپ سے اسے مار ڈالنے کا حکم نہیں سنا تھا اور بن ابی وقاص اللہ عنہ بتاتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھ